حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں ہر شخص کو قبر کے اندر مبتلا ہونا پڑے گا جب آپ نے یہ ذکر فرمایا تو مسلمان آہو بکا کرنے لگے حتیٰ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سمجھ سکی جب ان کی آہو بکا کی آواز رک گئی تو میں نے ایک قریبی شخص سے کہا اللہ تعالیٰ تیرے لیے برکت فرمائے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا ہے اس نے کہا آپ نے فرمایا تھا مجھے وہی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہاری فتنہ تجال جیسی آزمائش ہوگی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چونسٹھ